مخرمہ کے بجائے محمد بن اجلان نے بقیر بن عبداللہ بن اشج سے انہوں نے بسر بن سعید سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ستانوے